السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار چمکتے دمکتے کہانی زبانی کے ساتھیوں امید ہے کہ آپ نے اپنے تمام کا مکمل کر لیے ہوں گے یاد ہے نا کہانی سننے سے پہلے کر لینے ہوتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار سی کہانی عنوان ہے ایک گونگا تین بہرے اور یہ لکھی کس نے ہیں ہم نہیں جانتے یہ شائع ہوئی تھی ایک بچوں کے بڑے ہی پیارے رسالے میں جس کا نام ہے تعلیم و تربیت ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا بے چارہ پیدائشی بہرا تھا خواہ اس کے کان پر چیخو خواہ ڈھول بجاؤ اسے بالکل خبر نہ ہوتی اس کے پاس پچاس ساٹھ بکریاں تھیں جنہیں چرانے کے لیے وہ گاؤں سے باہر جنگل میں جاتا تھا دن بھر جنگل میں بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا اور جب سورج ڈوبنے لگتا تو بکریوں کو ہانکتا ہوا گاؤں واپس آ جاتا ایک روز دوپہر کو چرواہے کو بھوک لگی تو اس نے اپنی روٹیوں کی پوٹلی تھیلے سے نکالنی چاہی مگر تھیلے میں پوٹلی تھی ہی نہیں وہ حیران ہو کر سوچنے لگا کہ آخر پوٹلی گئی کہاں سوچتے سوچتے اسے یاد آیا کہ بیوی نے روٹیوں کی پوٹلی باندھ کر دی تو تھی لیکن اسے تھیلے میں رکھنا بھول گیا اس کا خیال تھا کہ جب بیوی کو پتہ چلے گا کہ وہ روٹیوں کی پوٹلی گھر میں بھول گیا ہے تو وہ خود لے کر چلی آئے گی لہٰذا وہ بیوی کے آنے کا انتظار کرنے لگا انتظار کرتے کرتے چرواہے کی آنتیں قلو اللہ پڑنے لگیں پیٹ میں چوہے قلا بازیاں کھانے لگے بار بار اس کی نظریں اس امید میں گاؤں کو جانے والی پگ ڈنڈی پر اٹھ جاتی کہ شاید بیوی روٹی لے کر آ رہی ہو مگر ہر بار مایوس ہو کر واپس آ جاتی اس نے سوچا ممکن ہے بیوی نے لڑکے کے ہاتھ روٹیاں بھجوائی ہوں مگر وہ شاید گلی کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا ہو یہ سوچتے ہی چرواہے کا منہ غصے سے لال ہو گیا اس نے ادھر ادھر دیکھا کچھ فاصلے پر ایک گھڑ سوار درانتی سے درختوں کی نرم نرم شاخیں اور پتے کاٹ رہا تھا چرواہا لپک کر اس کے پاس گیا اور کہنے لگا بھائی تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم ذرا ان بکریوں کا دھیان رکھو میں اپنی دوپہر کی روٹی گھر آیا ہوں بھوک کے مارے جان نکلے جا رہی ہے بس جلدی سے دو چار نوالے زہر مار کر واپس چلاؤں گا تم ذرا بکریوں کو دیکھتے رہنا کوئی بکری ادھر ادھر نہ ہو جائے اب مزیدار بات یہ ہوئی کہ وہ گھوڑے والا بھی بہرا تھا چرواہے نے جو کچھ اس سے کہا اس کا ایک لفظ بھی اس نے نہ سنا اس کی بجائے وہ یہ سمجھا کہ چرواہا اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے مانگ رہا ہے چلو چلو لمبے بنو یہاں سے اتنی محنت سے تو میں نے اپنے گھوڑے کے لیے پتے جمع کیے ہیں تم آگے مفت میں مانگنے چلے جاؤ میں تمہیں ایک پتا بھی نہیں دوں گا یہ کہہ کر گھوڑے والے نے ہاتھ سے چرواہے کو بھاگ جانے کا اشارہ کیا اس کی ایک بات بھی چرواہی کی سمجھ میں نہ آئی لیکن اس نے مطلب یہ نکالا کہ وہ کہہ رہا ہے ہاں ہاں بھائی بڑے شوق سے روٹی کھانے جاؤ جب تک تم واپس نہیں آ جاتے میں تمہاری بکریوں کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا یہ سمجھ کر چرواہا اپنے گاؤں کی طرف بھاگا اس نے سوچا تھا کہ روٹی نہ لانے پر وہ بیوی کو خوب برا بھلا کہے گا لیکن یہ دیکھ کر اس کی پریشانی کی حد تک نہ رہی کہ بیوی بیچاری بستر پر پڑی بخار میں پھونک رہی تھی پڑوسن اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی چرواہا بھاگا بھاگا حکیم کے پاس گیا اور اس سے دوا لے کر آیا پھر اس نے جلدی جلدی روٹیوں کی پوٹلی کھولی بڑے بڑے لقمے نکلے پانی گٹا گٹ پیا اور دوبارہ جنگل کی طرف روانہ ہوا وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ گھوڑے والا ایک طرف بیٹھا ہے بکریاں گھاس چل رہی ہیں چرواہے نے دل میں کہا کہ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو میں بکریاں کس کے حوالے کر کے جاتا اس شخص نے اپنے وقت کا کتنا حرج کیا بکریوں کی نگرانی کے لیے ابھی تک بیٹھا ہوا ہے اس کی مہربانی کا کیا بدلہ دے سکتا ہوں ہاں یاد آیا میرے پاس جو لنگڑی بکری ہے وہ کیوں نہ ایسے دے دوں اس کا گوشت بھون کر خود بھی کھائے گا اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھرے گا چرواہے نے اس لنگڑی بکری کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور گھوڑے والے کے پاس آ کر بولا بھائی میں تمہاری مہربانی کا بہت شکر گزار ہوں معاف کرنا مجھے کچھ دیر ہو گئی اصل میری بیوی بیمار ہو گئی اور میں اس کی دوا لینے چلا گیا میری طرف سے اس بکری کا تحفہ قبول کرو گھوڑے والا جو اصل میں لکڑ ہارا تھا چرواہے کا ایک لفظ بھی نہ سن سکا وہ یہ سمجھا کہ یہ بکری شاید کسی درخت پر چڑھتے ہوئے گر پڑی ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اب اس کا ذمہ داری مجھے ٹھہرا رہا ہے یہ سوچ کر اس کا خون کھول گیا اس نے چلا کر کہا تم اور تمہاری بکری جائے جہنم میں میں کیا تمہارے بابا کا نوکر تھا تمہاری بکریوں کی نگرانی کرتا اگر اس کی ٹانگ ٹوٹی تو میں کیا کروں غائب ہو جاؤں میرے سامنے سے چرواہا سمجھا کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے یہ بکری پسند نہیں کوئی دودھ دینے والی بکری دینی ہے تو دے دو اس نے کہا بھائی میں غریب آدمی ہوں انہیں بکریوں کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا ہوں دودھ والی بکری تمہیں دے دوں تو اپنا پیٹ کہاں سے بھروں گا تم یہی بکری لے لو ارے بے وقوف میں کہتا ہوں یہاں سے بھاگ جاؤ لکڑہارا پھر چلایا اس کا خیال تھا کہ چرواہا دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر تم نے بکری کی قیمت ادا نہ کی تو بہت برا ہوگا میں تمہاری بکریوں میں مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں مجھے تو یہ بھی خبر نہیں تمہاری یہ شریر بکریاں کس طرف چل رہی تھیں اب زیادہ میرا مغز نہ کھاؤ ورنہ میں تمہیں ماروں گا چرواہے نے دیکھا کہ لکڑہارے کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں اور نتنے پھڑک رہے ہیں وہ حیران تھا کہ آخر اس میں ناراض ہونے کی کون سی بات ہے میں نے شخص کو گالی تو نہیں دی بکری کا تحفہ ہی پیش کیا تھا اس نے پھر اس سے بکری قبول کر لینے کی درخواست دی مگر لکڑہارا غصے سے پاگل ہو رہا تھا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اٹھ کر ایک گھونسا چرواہے کو مارا چرواہے کو بھی تیش آ گیا اس نے جواب میں دو گھونسے اس کی پسلیوں میں رسید کیے پھر تو دونوں میں ایسی خوفناک لڑائی ہوئی کہ توبہ ہی بھلی ان کی لڑائی دیکھ کر لکڑ ہارے کا گھوڑا گھوڑا ہنہنایا ادھر چرواہے کی بکریاں مل کر میں میں کرنے لگی اتنے میں مسافر گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا اور ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر نزدیک آیا پوچھنے لگا ارے بھائی کیا بات ہوئی کیوں لڑ رہے ہو چرواہے نے کہا دیکھیے جناب میں اسے لنگڑی بکری مفت دے رہا ہوں کیونکہ اس نے میری بکریوں کی رکھوالی کی ہے مگر یہ دودھ والی بکری لینا چاہتا ہے جب میں نے انکار کیا تو لڑنے مرنے پر تل گیا مسافر نے اپنے بائیں کان پر ہاتھ رکھا اور زور سے بولا بھائی معاف کرنا میں ذرا اونچا سنتا ہوں تمہاری بات میرے پلے نہیں پڑی پھر سے کہو اور ہاں ذرا اونچی آواز سے اتنے میں لکڑہارے نے اپنا بیان شروع کیا وہ سمجھا کہ مسافر اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا نے اس کے گھوڑے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا والا میں اپنے گھوڑے کے لیے جنگل میں سے گھاس کاٹ رہا تھا کہ یہ چرواہا نہ جانے کہاں سے غائب ہو گیا اپنی بکریوں کو چھوڑ کر پھر بہت دیر میں واپس آیا اور ایک لنگڑی بکری لا کر میرے سامنے ڈال دی اور کہنے لگا کہ اس کی ٹانگ تو نے توڑی ہے اب میں اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں کہ بکری کی ٹانگ میں نے نہیں توڑی لیکن یہ مانتا ہی نہیں برابر وہی رٹ لگایا جا رہا ہے تنگ آمد بجنگ آمد میں نے پہلے زبان سے سمجھایا لیکن آپ جانتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے میں نے اس کی خوب ٹھکائی کی تب ہوش ٹھکانے ہوئے اب آپ ہی اسے سمجھائیے مسافر حیرت سے منہ کھولے لکڑ ہارے اور چروائی کی طرف دیکھ رہا تھا اس ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی سنائی نہ دیا وہ بھی انہی دونوں کی طرح کانوں سے بہرا تھا جب لکڑ ہارے نے اس کے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک دم ڈر گیا ہکلاتے ہوئے بولا ہاں ہاں یہ گھوڑا میرا نہیں میں تو پیدل سفر کر رہا تھا کہ ایک جگہ جنگل میں یہ مجھے آوارہ پھرتا ہوا نظر آیا میں نے اسے پکڑ لیا اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا آپ کا ہے تو میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں امید ہے آپ میری اس حرکت کو معاف فرمائیں گے یہ کہہ کر مسافر نے اپنا گھوڑا وہیں چھوڑا اور اندھا دھند ایک طرح بھاگ نکلا اس کا خیال تھا کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ مجھے گھوڑے کی چوری کے جرم میں پکڑ کر قاضی کے پاس لے جائیں اور وہ مجھے قید خانے میں ڈال دیں اسے یوں بھاگتے دیکھ کر لکڑ ہارا اور چرواہا دونوں اس کے پیچھے دوڑے اور دیر تک تعاقب کرنے کے بعد آخر کار اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے پھر وہ اسے کھینچتے ہوئے واپس وہیں لائے اور اصرار کرنے لگے کہ جب تک تم ہمارے جھگڑے کا فیصلہ نہیں کر دیتے تمہیں جانے کی اجازت نہیں ملے گی ابھی ان تینوں بہروں میں تکرار ہی ہو رہی تھی کہ ایک فقیر ادھر آ نکلا تینوں نے اسے گھیر لیا اور باری باری اپنا مقدمہ بیان کرنے لگے فقیر ان کی باتوں کا ایک ایک لفظ اچھی طرح سن رہا تھا لیکن وہ کوئی فیصلہ سنانے سے عاجز تھا کیوں اس لیے کہ وہ پیدائشی گونگا تھا اس نے ان تینوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا فقیر کی آنکھوں میں کچھ ایسی چمک تھی کہ یہ تینوں خوفزدہ ہو گئے فقیر برابر انہیں دیکھتا رہا انہیں ایسا لگا جیسے اس کی نگاہیں ان کی کھوپڑیوں کے پار ہوئی جا رہی ہیں ایک گھوڑے والا مسافر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہاں سے آنن فانن رفو چکر ہو گیا لکڑہارے نے بھی جلدی جلدی گھاس اور پتے اپنی پیٹھ پر لا دے اور بھاگ نکلا چرواہے نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور گاؤں کی جانب روانہ ہوا فقیر وہیں کھڑا انہیں دیکھا دیکھتا اور مسکراتا رہا جب یہ تینوں بہرے اس کی نظروں سے غائب ہو گئے تو وہ بھی اپنی راہ پر ہو لیا اس نے سوچا بے شک بولنے کی قوت بہت بڑی نعمت ہے لیکن اگر کوئی شخص میری طرح گونگا ہو تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ